الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سوام کلائ ملنا تم أمري کلا میل من لساني يفقه قولي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 واقعی چلاوے مت اور سمجھنے شکر من الحمد للہ و تحصیل بڑھیا شروع نا اور ان شاء اللہ لال بابا برمضان المبارک

قرآن کریم فضیلت چلے کم تعلیم تعلیم فارم پانی کرتا رنشی مر آداب بہت گور تقریباً تبھی نو

مولا نا آدمی رت مہنگا رنمتی رسوا رسم سو کرنا صحبانی مشورے میں شاہدان رمضان اولانی آواز تفصیل مادہ ہوتا کے مگر س

یا خیر شدہ کے رکھا سنی مدرسہ کی روک کا شہر میں والد رضا پور سے بال سر گی کر اسلامی کال بمحرم میں بدلی گی میں دور تصور سرو کی لوگ

شیخ القرآن شاگر بحرم غلام محمد عزیز صلی اللہ علیہ العزیز احمد حضرت شیخ نور اللہ عمر قدر تلمیز عزیز دعوت اور تفسیر بشادان اور رمضان شام اول بطول کار شام رجب کے شو تفصیلی مارا لاڑا اور سنسی نا دل کری کے شاید نام آئی سے مشہور

بلکہ رشتے میں ہوں کلچ دور ختم شو قرآن بلتی تصویر آتمشہ محل تاری سیا دورہ یا وڑا دورہ کرمان یا جمع ترجمہ بار بار کن دور کر شروع تو برابر مہینہ

اللہ رب العزت ریل بارا پیدل پیدا میرا گانی رکھنا پہنا لیے جم اللہ پیدا کر اور کرنے پیدا گردر پیدا نہ انگی نہ والا ہر پیدا سپیاں لسو ہجری روکے گھما کرا گا پیشوں

آپ میں روشوں اور دان بجائے سامنے بدر کا تا گما والا نہیں بہت تفصیل ہوا ستر آبادی کر کے ماہ کرا ددین آباد زمین کرا کھڑے بابا اللہ کے قبر خبر بن مل پہلوان دعوت ہو کر رمضان المبارک کو درشنوں میں دیکھتی ڈاوا کے چور پہ نگر سڑی خاڑ تراہ ترائیو مخال کے شور پاؤ نا کسا بنے کا روتے چڑ گئے اگر بائنڈی آئے گا میں نہیں میرے رشتے والا تخبر خبر

سر ساتھی ابھی کس کا خبر کیا نا اس کی بنتا محرم ملک سے حاجی بابا اللہ نے عمر محروماتر آجیہ بل کر سن گندے گا ہوئے کبھی اور یہ سخت علاقہ کی تکلیف برداشت کی

رشتم تیرہ سو نبے ہجری اور مبارک عورت مدرسے دعائے خیر پتھر کو جوڑ کر کمل کنجری پچیس موجود ہوں زمین ہونی سر چکر گئے اللہ روڑوں مدرسہ ملک سے طرح سے تلاش دوں رضا من تکارا ملا سب مطلب اللہ رضا آتی سنج اگر تم اخلاص ہو میں تو ان سے اخلاص اگر میرا سب اور دہرو کے دیش کا اسٹ دیش کی زندگی الحمد للہ صدر مدرسے اول جمدیاں کے ہمارا قرآن پاک درس درست اور کے ہم قرآن فرنڈا سے جو کے کے دورہ موسٹ پتھر ہوتی ڈالا سو دے ہوتی دے نہانے دے شکر ہے اس کے بعد میں جو کا سن کے پالوں سے الحمد للہ پال قدر جاری والتا ہوں میں دسار میں نہ کہو میں نہ رست کو تقریباً وہ پارا پاتے رہے پاکست اول کریں کہ کلر مدرسی شروع کی گی قرآن پر چمنجو دکان کی ختمی گی اور دورم قسم دور تفصیل خدا زرا مدرسہ کی جاری ہوا ڈاللہ فضل احسان ہے کہ دل تم دوا کی صابان کی شروع کی گی اور در مغل پہ پھر کی ختمی ہوئی دبی

سے لیجیے ان شاء اللہ دشوال میں بات با شروع کروں رب فضل و کرم سے پمانا چیز باندھے کرے رہے جم خبر زمنگ شروع کر رہے سکل دور سیل شروع کر

کا ملتا میں کرا نشین تو بہت گوند پارا دیر ابتدائی دور کے میں تھی شروع نہ پوری ترسیل درس میں نہ رات سینٹ بلکہ بعض عوام بن میرا مل کسی نے کہتے الحمد للہ ہو سل والوں اور کافی تعداد کی

تفصیل سے با کر ان شاء اللہ تمہیں سدارسی پتا میں کام سر دادا قدم اس کا ادا کر سکے فما اللہ دے رسانی میں کری اور شکر گزارے اگر سے قبر میں نے سکام تو چرا رہا جمع کریں دور رکھنے کے دور میں سیل بھائی چکا گاؤں دہر تحصیل سروپر بھائی مسائل میری

کمرہ لباد میری اللہ بن میں آزادی شام نہیں ملتی برہ جس میں پہر سلو درس میات رواڑا ہوتی لس میں پہاڑ سلو درس مایا اللہ کا کرنے میں تین دکر کر بگان کا فرمائی تو پتا تمہیں دے من کرنا سال تمہیں دین لائے لاکھا نگن ممک

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصيها لال لاسی آش مرئی مو مو بال مینشن سا مالا دن ردے میرے من چیسا روشنی سخت کرنا ڈزنوں میں ان يقول نسان

أكل سماوات وإن تعدوا نعمة الله الله لا النعمة لدى لستے آیا کشمیر مالا موسم سارے مگر پورے پہلے پتنیا کس ملتا بت میرا

کہ اللہ کے دونوں نے کریبی چلے انسان کس طاقت انسان پسند نہ شکر کا سورج مداڑا اور اللہ کے دونوں نے جتنی شروع کے بولوں میں کھلی نعمت کرے کی تعلیم القرآن تعلیم کرانے بل کا قرآن کران

الرحمن مہربان بادشاہ باندھا قرآن ہم بھی تو کران کر دیں اور اپنے مت کر سن اور خلق انسان پیدا کرے دے جنس انسان حالم ہند بان میں بان کہ خبر کو لو تو اتر پہ بنوا بتا کر

انسان کے باش کے ذکر کر اور علام کلام کی مفتی ذکر کر کے بعد کہ انسان کا کیا دور اصل میں قرآن تعلیم اوقال افغانستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اور اپنی تحریر کی جی، کہ دونوں معلوم مسئلہ

القرآن مطلب وارہ ہوا تو راپمان کا لوگ مطلب زمین بک میری سن بل آ رہے ہوئے سلو مندر سے پہلے بھی کرام و حاضی اس کی آزادی کرے گی تو وہ ستا وہ ستا صفات کرنا اور آپ مت ملا ڈیں

تو دلتا سنی دا قرآن تزیلت دا قرآن دا تعلیم اور دا تعلیم تزیلت دا معلوم سن اور درم دا سرونیس اغامت کی آیات انترالا ولو اغیر تسیلہ جرم آیات راوارا ولو اتا پنزسن قل بفضل الله وبرحمته ورحمته فبذلك فليفرحوا

رہ تبھی پی تبھی شاید سرا کے پل تو بسانی میرے دکان رہے دیوار سترا سکھے بہنانے سطح قرآن تک اور رو تک شاید ڈاگر ما گنا

اور استاد جن دیال نستا آپ کے دل کے رانے کل کرے گی اور حضرت رضی اللہ عنہ نے زمن کا مدارس کے بیٹی جدا کر فرمان نبی علیہ السلام خیر من تعلم پان لانا میڈر سنا وسی جی چھ قرآن ذکرین اور خلق اس میں نہیں بل چاہتے غور غور تعلیم اور قرآن عالم کا غور معلوم اور تعلیم مولانا اللہ کی حدیث رحمتن رہنا کنتی مت یہ حدیث کی ہوا اوم اوم اور شیخ قرآن پا دل کے غیر مداس خیال اگر گھر کرتے ہو گیا سو سر جلدی بھاؤ خار خاتمہ سو ریل کے انتظام میں لائن سے اور آگاہ کرے دیکھو راستہ سو بار مدد خراب ابھی شروع بہت منتھ موجود ہے دونوں دیا

شی احمد اللہ بلین تھی رستے بدل مسئل گئی ہمارا مشرل تو تین سارے مسلمان سے پیٹنگ شاید آیا مار حویظ عمر رضو اللہ ہمارے پماٹل مسلم شورف حوبض کے اگر اور

ادا ترشن مل رہا مجھے لا کل مرگری تاکہ ہوا دادا میرے کام کی ان شاء اللہ کا کران بازار کا آداب آداب کا مدا آداب دیں ہر کوئی پہلی کی نہیں داد آداب کے لیے دادا بہن کے محاورہ محاور آداب اصل کے دیں ملا جو ان شاء اللہ اصل اصل کے اللہ بندے خدر اصل اس کے لام

جماعت کے روسات مدرسہ اور زیادہ معلوم گے اس کے طالبان کے لیے کی استعمال اس یہ استعمال دا اس کے معلوم کی یا یا عملی ڈالنا تو کا توفیق ادا دور ویٹ کی ان کا میں ذکر نہیں بقرآن پاک پر قرآن لوگا کے بچ میں رفتار یہ سات میں باد ہے ستاور جملہ اور بسم اللہ ہے یہ کچھ جملہ اور پورا فہر اور دسملہ پورا فہر اور نہیں آؤں اور دسمل نہ

ایک سو سے لوگ آرام لیا کریں استم اپارن سورت رتلا کے اوین آیا رنگ سی رتل آ کے رحمان نواز نہ محنت آیا اللہ بڑے بارہ کی فرمان

گل دانا کو پہنانا دیں حافظ ابن کثیر علی میں سکی دے لارا مگر پاس سلو رنجن کا سن کی مت دانا کے پیمانا جب ہوگا لگ میں دے قرآن لا مگر پا خاص ہوا دس میں ہوئے جائے گا سن میں ہو

میں سگریٹ دیکھتے ہوئے چمر دے دیکھ لیتی نہ گزارتا لوگ سنی دیا یا تو کشمیر پانی مجھے راند ہے نہ ہو لکھے گیا مالک چلا درد کا نا کچھ لوگ آج کچھ جہاں بہت آپ کچھ گرو گہ لے کے میرا گھر سے ملک قرآن آداب ساتھ کے والے آداری سے گرم آداب دادا نے تو قرآن آداب کہ قرآن کلا مداری سکان کے دیکھا دور ذریعہ